بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك

أبصر قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سارے انعامات فرمائے انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت منسلوا کھانا بھی تھا پکا پکایا آ جاتا بغیر کسی محنت مزدوری کے وہ کھا لیتے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ وسلام سے بنی اسرائیل کہنے لگے اے نبی موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سبزیاں وغیرہ دے کیونکہ یہ پکا پکایا کھا کھانا کھا کھا کے ہم اگتا گئے ہیں اب ہم زمین جو اگاتی ہے وہی کھانا چاہتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے وہ چیزیں اگائیں گے وہ نکلیں گی اسے پکائیں گے کھائیں گے اب ہمارا یہ دل کرتا ہے تو حضرت مصع علیہ صلاۃ وسلام نے پھر بنی اسرائیل سے یہ بات کہی کہ عجیب بات ہے جو گٹیا چیز ہے وہ تم لے رہے ہو اچھی چیز کے بدلے پکا پکایا کھانا آتا ہے تم اللہ کا شکریہ ادا کرو لیکن تم تو اللہ کی نہ شکری کر رہے ہو پکے پکائے کھانے کے بدلے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں گھٹیا چیز ملے تم خود محنت مزدوری کرو اور تمہارے ہاتھ کھانا لگے بہرحال اللہ رب العزت نے یہ والی دعا بھی حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کی قبول کی قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں و عید اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کل تم تم نے کہا یا موسا اے موسا لن نصبرا ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے اعلیٰ تعام واحد ایک ہی کھانے پر فد لنا تو آپ دعا کریں ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یو خرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے مما اس چیز سے جو تم بت الرضو اگاتی ہے زمین کیا چیزیں زمین اگاتی ہے ممبق لا ترکاری سے وقصہ اور ککڑی سے وفوما اور گندم سے وہ آد اور مسور سے و بصلحہ اور پیاز سے کہنے لگے اے نبی موسا آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ترکاری ملے ہمیں ککڑی ملے گندم ملے ہمیں دالیں وغیرہ ملے ہمیں پیاز ملے ہم خود پکائیں حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ وسلام نے آگے سے کہا کالا انہوں نے کہا اتستب دلونا کیا تم بندلے میں لینا چاہتے ہو اللہ اس چیز کو ہوا جو ادنا ادنا ہے بلدی بجائے اس چیز کے کہ ہوا خیر وہ بہتر ہے گھٹیا چیز کو لینا چاہتے ہو بہتر چیز کے بدلے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کی طرف وہی کی کہ آپ کے قوم کی خواہش پوری ہوگی آپ اب اپنی قوم سے کہیں کہ اہ بھی تو تم اترو مصرن کسی شہر میں فعن نلکم تو بے شک تمہارے لیے ہے ماں وہی کچھ جس کا سال تم تم نے سوال کیا جو تم چاہتے ہو ویسے ہی ہوگا اللہ فرماتے ہیں اتنی ناشکری شکری قوم اتنی نہ شکری قوم وزور بت اور مسلط کر دی گئی علیہم ان پر ذلت ذلت والمسکنت اور محتاجی ان پر اللہ رب العزت نے ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا وبا اور وہ لوٹے بی غازہ بن غصے کے ساتھ من اللہ اللہ کی طرف سے جب وہ وہاں سے لوٹے تو اللہ کو ان پہ بہت سخت غصہ تھا ذالکا یہ ان پہ ذلت کیوں مسلط کی گئی یہ ان پہ محتاجی کیوں مسلط کی گئی اللہ کا غصہ ان پہ کیوں ہوا ذالکا یہ اس وجہ سے کہ تھے وہ انکار کرتے بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا ویقتلون النبیین اور قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر الحق کی بغیر حق کے ذالکا یہ اس وجہ سے کہ آساؤ انہوں نے نافرمانی کی وکانو اور تھے وہ یا تدون حد سے گزرنے والے حد سے تجاوز کرنے والے اس آیا مبارکہ سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پہ جو اللہ کا عذاب مسلط ہوا ان پہ ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور اللہ ان پہ غصے ہوا اس عذاب کا باعث ان کی چار عادتیں تھیں چار گناہ تھے ان کے نمبر ایک کانو بھی آیات اللہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کو مانتے نہیں تھے نمبر دو وہ یکت اور انبیاء کو قتل کرتے تھے عام بندے کو قتل کرنا بھی گناہ ہے لیکن کسی نبی کو قتل کرنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور تیسری بما عصوا وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے چوتھی عادت ان کی وکان یعتدون وہ حد سے گزرنے والے تھے بہت حد سے تجاوز کر جاتے اگر کسی سے محبت کی تو محبت میں حد سے گزر گئے اگر کسی سے نفرت کی تو نفرت میں حد سے گزر گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں سرات مستقیم عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمين